وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دلوں پر غلاف پڑا ہے بلکہ ان کے کفر کے سبب اللہ تعالی نے ان پر لعنت بھیج دی ہے اس لیے وہ بہت کم ایمان لائیں گے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود مدینہ کو دعوت اسلام دی تو انہوں نے آپ کو نا امید کرنے کے لیے تاکہ دوبارہ ان کو دعوت نہ دیں یہ بات کہی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے آیت کا معنی یوں مروی ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے دل کے اوپر پردے پڑے ہوئے ہیں اس لیے تمہاری بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہمارے اوپر محنت نہ کرو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے دوسرا قول یہ مروی ہے کہ یہود نے کہا ہمارے دل علم کے مخزن ہیں یہ پہلے سے ہی علم معرفت سے بھرے ہوئے ہیں اب ان میں علم محمد کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے اللہ نے ان کے قول کی تردید کی اور کہا کہ ایسی بات نہیں کہ ان کے دل قبول حق کی صلاحیت نہیں رکھتے بلکہ اللہ نے ان کے کفر و عناد کی وجہ سے ان کے دلوں پر لانت بھیج دی ہے اور ان پر مہر لگا دی ہے اسی لیے ان کا حال یہ ہے کہ تورات کے بہت ہی تھوڑے احکام پر ایمان رکھتے ہیں